رہا وہ شخص جس کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا امال نامہ دیا ہی نہ جاتا